ابو اماما رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کو آزاد کرے گا تو یہ آزاد کرنا اس کے لیے جہنم سے نجات کا باعث ہوگا اس آزاد کیے گئے مرد کا ہر عضو اس آزاد کرنے والے کے عضو کی طرف سے کفایت کرے گا جو مسلمان دو مسلمان عورتوں کو آزاد کرے گا تو یہ دونوں اس کے لیے جہنم سے خلاصی کا باعث ہوں گی ان دونوں آزاد عورتوں کا ہر عضو اس کے عضو کی طرف سے کفایت کرے گا جو مسلمان عورت کسی مسلمان عورت کو آزاد کرے گی تو یہ اس کے لیے جہنم سے نجات کا باعث ہوگی اس آزاد کی گئی عورت کا ہر عضو اس آزاد کرنے والے کے عزم کی طرف سے کفایت کرے گا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو سینتالیس یہ حدیث صحیح ہے